عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کی طرف گئے بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چند بچوں کے ساتھ بنی مغالہ کے قلعے کے پاس کھیل رہا ہے ان دنوں ابن سیاد بلوغ کے قریب تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اسے احساس نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا پھر فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے یعنی عربوں کے رسول ہیں پھر ابن سیاد نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسے دفع کر دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا پھر ابن سیاد سے آپ نے پوچھا تم کیا دیکھتے ہو اس نے کہا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے اس نے کہا کہ وہ الدخ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور رہو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ اسے قتل کر دوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو اس پر غالب نہیں ہوا جا سکتا اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6173